سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب ورات سے روایت ہے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی حدیث نمبر اٹھارہ سو بہتر مسند احمد